بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے الف لام میم قرآن کریم کی انتیس صورتوں کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی ہے اس کے معنی و مفہوم کے بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف رہا ہے پہلا مشہور مذہب تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے اس کا معنی کسی کو معلوم نہیں اسی لیے ان حضرات نے اس کی تفسیر بیان نہیں کی ہے دوسرا مذہب ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اس کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کی ہے ان میں سے اکثر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ حروف صورتوں کے نام ہیں بعض دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ ان حروف کے ذریعے بہت سی قرآن صورتوں کی ابتدا اہل عرب یعنی جن کے لیے قرآن کریم ایک چیلنج بنا کر بھیجا گیا کہ دل و دماغ میں یہ بات بٹھانے کے لیے کی گئی کہ یہ قرآن انہی حروف سے مرکب ہے جن سے تمہاری تقریر و تحریر کے کلمات بنتے ہیں لیکن تم اس جیسی ایک آیت بھی لانے سے عاجز ہو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے کسی انسان کا نہیں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اوائل سور میں ان حروف کے لائے جانے کی حکمت یہی بیان کی ہے کہ ان کا مقصد قرآن کریم کا اعجاز ثابت کرنا ہے کہ اللہ کی کتاب انہی حروف سے مرکب ہے جن سے تمہاری گفتگو کے کلمات بنتے ہیں لیکن پھر بھی تم اس جیسا کلام لانے سے عاجز ہو کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ یہ کلام الہی ہے حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ جن صورتوں کی ابتدا ان حروف سے ہوئی ہے ان میں قرآن کی عظمت اور اس کے اعجازی کلام ہونے پر زور دیا گیا ہے الف الف الكتاب لا صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ الف لام میم تنزیل الكتاب لا ریب فیہ من رب العالمین حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم اور اسی طرح وہ تمام صورتیں جن کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے آپ دیکھیں گے کہ ان سب میں قرآن کی عظمت اور اس کے اللہ کا کلام ہونے پر زور دیا گیا ہے